دوسری قسط میں وعدہ کرتا سی جو اس موضوع کا مواد باقی ہے وہ کسی ہو جل سے ان شاء اللہ سنا ہوگا اور رات سنانا سی بہریا دہریا دہریا ڈاؤن لاہور وہ پھر سنا نہیں سکتے بارش بارش بارش کیوں بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی حکومتی ایجنسی سڈے پہ الزام نام چشتی جڑے نے مذہب منافرت اور فرقہ واریت پھیلانے لہٰذا یہاں کڑی نگرانی ہوگی میں سوچا جڑا کچھ انہیں کڑی نگرانی کر معلوم کرنا ناچیز سرے آم جلسے کٹھا سارا سارا دوستو اتے بھی حکومت نے میں آخیا یارو تھا جڑا آخری بڑا دفتر اتنے میں بلا لو بیٹھ کے سارا کچھ ان شاء اللہ تسلی کرا گا میرے کو آ جاؤ میرے کو آ جاؤ وقت پکاو پوری تسلی کرا کے نہیں جانا لے خیال رکھنا کہ تھوڑی نکیل دے بچے فقیر آزاد کوئی ہاں تو ایسا رکھا نہیں جیڑی کچھ دوسرے سے رکھ سکوں کسی بچے یورپ والے ستویں زمین کی بچ بیٹھ کے جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کریں گے ابھی تفریح حالانکہ نہ آپ اخبار پڑھ نہ آپ ٹی وی نہ خبر نہ کتاب کوئی صرف اور صرف اپنے دل دی اخبار ہونا بقول اقبال زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی پر جنہ کا قلب و نظر پاک پا میرے دوستوں یہ الزام ساڈے مذہبی منافع پھیلا فرقہ اس الزام دا اپنے تو اس الزام اپنے نہ دین اپنے آپ کا دامن صاف کرنا تو میں اپنا فرض کر سب کو اول مختصر کرذہبی گنا برا اور فرقہ ماری والی مانا مانگے سامنے رکھنا تاکہ سارے دوستوں کو سمجھ آ جائے مذہبی منافرت مطلب لوگوں کا آپس ایک دوسرے کے خلاف نفرت مذہب کی وجہ وہ مذہب ہو رہے وہ مذہب ہو رہے وہ مذہب ہو رہے وہ نفرت یہ مذہبی منافرت ملکوں کے آپس نفرت کا سبب مذہب ہو گئے یہ مذہب برم اور فرقہ واری واری علیحدہ علیحدہ فرقے ٹولے اپنا اپنا مزہ مزہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو مختلف اور پھر اس اپنے عقیدے اور عمل عمل عمل عمل مضبوط کرتا اور اس کے چلے یعنی دوسرے لفظ ہے اپنا مذہب ایک عقیدہ عمل ہے وہ اپنا ہر فرقہ اس سے قائم رہے زور دے اس سب کرنے کی کوشش کرے اپنے مخالف رد کرنے کی کوشش کرے مذہب کے گنا پر فرقہ واری سمجھ آ جانا ہوں میں پہلے ایک لطیفہ لطیفہ پیش کروں اور پھر تبصرہ کروں لطیفہ کیے لطیفہ وہ ہوتا ہے جس میں لتا ماری اور لطف اندوز ہو تو لطیفہ بات بات لطف اندوز ہو اور بری کو اس میں لتاف اور لطف مزہ مزہ پہلے جنوبر لطیفہ پیش کرا گا حکومت والے مزہ کر سکولی بچے نیا نیا نے پہلے میں لطیفہ سنا یہ کہنے تمہیں پتا نہیں کہ اس لال تھا نقصان کیوں ہے نقصان یہ ہوئے گا کہ پاکستان خود بدنام ہو جائے گا کیوں کہ پاکستان کی بنیاد قائم جب رکھی گئی ہے اور نظریہ پاکستان کا تجھا جن کو پیش کیا تھے مسٹر نے تو پتہ ہے کس بنا کس بنیاد پاکستان بنے مذہبی منافرت اور فرقہ واری مسٹر جناب بٹا ہندو مذہب اور ہے اسلام اور ہے ہندو قوم اور ہے مسلم قوم اور ہے ان کی اپنی تعلیم ہماری اپنی تعلیم ان کی اپنی سمجھ آئی کوئی نہ سکول والے مڈے اتنے بیٹھے ہونے گے پوچھو کتابیں چ لکھے دو قومی نظریہ مسٹر نے کہا کوئی ساری بولی ہو بولی ہو سارے لباس ہو سا لباس ہو سا کھانا ہو سا کھانا ہو سا بیٹھنا ہو سا بیٹھنا ہو ہر شہر جیسا ہوتا پھر ہمارا ہندوؤں کے ساتھ کل سے گزارا ہو سکتا ہے لہذا ہندوؤں کا ملک الگ ہونا چاہیے ہمارا ملک الگ ہونا چاہیے اور افسوس بھی ہے جی، جس سے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا پاکستان بنانے کے بعد وہی کیا گیا پاکستان اسی طرح ہندو نے اسی طرح سکھ نے اسی طرح ساری قوما نے ساری قوما حصہ پورا حکومت کہ نہیں رکھیں سارے ہندانے ہیں وہ بھی سارے نہیں سبھی ہے سارا کچھ جو کچھ بچا جو کچھ بچایا وہی چلنا ہے اس میں کیا راگ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کو خود پوچھنا جی۔ یا حکومت کسی بھی ذمہ دار قانون جی۔ یہ اس کی راز لیکن گل سامنے سمجھ آئی کہ نہ آئی یہ لطیفہ ہویا کہ نہ ہویا ہویا کہ مذہبی منافرت گندی چیز ہے حرام شجر ممنوع ہے فرقہ واری بہت گندی چیز ہے تو پاکستان بنا بولو سوتے مریا سمجھ آ رہی کہ نہیں ریکارڈ ہو اور جو کچھ کہہ رہا ہوں پورے ادب کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے انتہائی بات لوگ ہیں اور سمجھ آ رہی ہے یہ سوال یہ سوال رہ گا ایک طرف تو کہتا ہوں مذہبی منافرت پھر قواری باشن خریدگی ظلم پھر اسی کو استعمال کر کے پاکستان کو بنایا گیا یہ لطیفہ اوے میں جی سارے چھوٹے حضرت صاحب کسی نے پوچھا کہ حضرت بتاؤ خود کش حملہ کرنا یہ جیسے یا حرام ہے آپ نے فرمایا یہ تھوڑے پاکستانی فوج کی سنت انہیں آخیا جی کہ میں انہیں آخیا حضور تمہیں یاد نہیں کے دور جنگ ہوئی سی اس اس لیے لیے ہندو باڑا ایسا مشورہ بھائی بم بنو سیمیاں بڑھ جاؤ ٹینکا کہہ سکتے کوئی آئی نہیں سمجھ نہیں آئی دو لتوں سے یاد گے دو رہے آپ ہاں، میں نام لوگ ہو جائے ذہن ہے جس طرح کے لیے عملے سمجھ شریعت میں کوئی ان کی اجازت نہیں میں تو لطیفہ سنا رہا میرے دوست کو ہوں میں تب مطلب سے والے پاس جانا اللہ ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھب خالی مذہب سے نہیں دور بھی بڑے اسباب ایک سبب سیاسی بھی ہوتا ہے مذہبی منافرت جو ہوتی ہے نا سیاسی منافع یعنی ایک دوسرے نال نفرت ہوتی ہے سیاست کی وجہ سچی دسیا جی، شیطان خان بد نظیر جن جی بزرگ گنجے کی پارٹی جنیا سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کا نفرت رکھ دیا یا الفت بولو تو اس نفرت کی بنیاد مذہب یا پوچھنا کرنے لگتی مذہب کو اگے سے رکھتے Mas tem um competidor. الخليفة منتخب بولو بولو رشتے دار لڑتے کھیلے لڑتے بولو کتے آگوں بڑھ جان پہ لانتی پوچھ لانتی سنا بڑی جا ایسے واسطے جمے بڑی جا ایسے واسطے تنخواہ جمہوریت بغیر لڑائی فساد کے اختلاف کے بغیر وہ چودھری پرویز لائی اچھا لانتی لوگوں لگڑا کتا ہوا لمکدیا سورا کوئی اگلے کی سوچ رہا مسلمان ہو اسمبلی لڑائی چلو میں تو بدتمیز سا بول رہی ان پڑھ سیدھی ساری بات ہے سکول سے نہ آشنا میں سب گئے میں ایک ان پڑھ چیٹا ان پڑھ بول مہذب تعلیم یافتہ گریجویٹ بیرسٹر سارے کٹھے ہوتے ہیں سمجھ ایسے محتم لوگ گریجویٹ کا لیکن سیاسی منافرہ لانت بھی نہیں جنہوں بندوٹا بزرگ سمجھتے کنڈی لگے جاتے Why پیانے یہ جی کجر نیا فکیر دش شگرد گرد سیاسی منافرت اور سیاسی پھر خباریت کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی یہاں بارے آخو تو ایک لطیفہ اتنے سنا تین لطیفے جمع ہو جان اکبر الہبادی رضی اللہ تعالی عنہ ہو نال کسی عیسائی کی گل ہو گئی آخیا یورپ کا عیسائی گورا انہیں آخیا تو سب مسلمان آئی بڑی اکبر نے جواب دیتا مڑ بھی چنگی آخیا آخیا بندے بنا خدا خود سے رہ اب میں انگریزی غلاموں سے کہتا ہوں انگریزی غلام تیرے آقا نے تین ٹوٹے خدا کے کیے مذہبی منافرت ہم نے کہتا ہے ذرا بولو کہ صحیح آیا لطیفہ کہ نہیں اس اللہ اکبر گل سمجھنا پر جنہوں نے نا مذہبی نمونہ تھوڑا سلف سفونی کا کام ہے جب زبان کھولے تو خدا سمجھ پائے گا اسلام سکھایا صرف ان کو یہی پڑھایا سکھایا جایا اور قوم لالچ ہے لالچ بھیج رہی ہے اور کچھ کچھ ورنہ یہاں کے جڑے scholar doctor master professor barrister جو بلیں انہوں نے کے ساتھ ذکر چکا تو پھر بھی انہیں برستری کی نہیں رہی ہاں۔ جب کورسیاں نکل دیا نکل دیا سچرے کا وقت کہاں رہا ساحب سچرے کھگانے کا وقت کہاں رہا ساحب جس کتاب کا نام لیجیے ہلامی پہچان لیجیے کا بدماشی چل رہی ہے تھوڑا بڑے بڑے مفتی کنجرا کو سنیا کا دور بہت اچھا بہت اچھا اس کے اندر مذہبی آزادی آزادی ہر فری بہت اچھا مذہبی بھی ہو سکتی ہے اسلام کو ایسے نام لیوا بھی ملنے تھے کی کہتے اگلے دور کی پچھلے سوال سے مذہبی آزادی نہیں یہ تو بہت مذہبی آزادی انگریز بہت خوشی خوشی بہت کھلے دماغ بہت کھلے ذہن کا بڑھوا مذہبی آزادی اس جو اور میں کیا تیرے لانت ہو گئے کافر آپ تیرے پتا ہے کہ کی کہہ رہے ہیں سنو ہوں تھوڑا جا نقتا سمجھا دینا پھر زندگی کا جی اتے آخیا نا مذہبی یہ آخیا یہ آخیا چشتی منافرت پھیلاتا ہے منافرت کو مبتلا کر مذہبی کے ساتھ کیونکہ منافرت کا ساری وہ رکھتے ہیں وہ پھیلاتے ہیں انہوں نے مجبوری سی مذہبی منافرت اس کی انگریز کے دور میں آزادی کہتے ہیں مذہبی آزادی بولو علی کا پکا کیا کہنے آزادی کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی پابندی ہے اگر اگر ہر طرح کی آزادی ہوتی تو پھر یہ نہ کہتے مذہبی آزادی ہے انگریز کے دور میں کہتے ہیں آزادی ہے آزادی نہیں کہتے کیا کہتے ہیں مذہبی آزادی بتا چاہتا ہے جب مذہب ہے ہر کسی کو مذہب کے خلاف دوڑنے کی ضرورت ہے چلنے کی ضرورت ہے تو خدا کو دولے رسول کو بولے کل قرآن کا مخالف بن گئے آج مسلمان ہے کل بچ خدا کے خلاف دین کے خلاف قرآن کے خلاف صحابہ کے خلاف کے خلاف بزرگان دین کے خلاف عزت کے خلاف جس طرح بولتا ہے ہر کسی کو بولنے کی اجازت ہے یہ ہے مذہبی آزادی کا معنی لیکن مذہبی آزادی کا لفظ بتا رہا ہے یہ لوگ کوئی پابندی دیتے ہیں پابندی رکھتے ہیں تو کیا مذہبی آزادی انگریز کے دور میں مننا کوئی شک نہیں لیکن سیاسی پابندی بھائی کر کے لاہور دیا بسان میں لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو منع ہے کبھی پڑھیا جی مسیح نے لکھا ہوٹل نے لکھا ہوتا کیوں کہہ رہے سکولی یونیورسٹی والے نیا پوچھا تو میں کافی ہے راہ میں بند کر دیا تھلے والا ان شاء اللہ رب بند کرے بم جڑے ہوئے ایٹمی لڑائی والی ان شاء اللہ تمہاری تفصیلی میرا دام فرما دیش سے رہنیا سوچتے خلاف کوئی نہیں بول سکتا ہوں پوچھیں گے سلام چی کرتا یہاں کا سن لیا یہ آخیا مذہبی آزادی سیاسی پابندی اسلام کی کرتا ہے اسلام کہتا ہے مذہبی پابندی سیاسی آزادی مذہب کے خلاف زبان نہیں کوئی بول بولتا سب سنتا رسول کی وراثت بربادی نہیں ہوتی متا دین دنیا لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساتھی غمزہ کہتے ہیں نخرے نخرے آندا ہے پر یار کیڑی کوئی کافر کافر ایسی ادا آئی ہے جنہیں ٹھمکا لایا ہے ایک ٹھمکے نو ویگ کے ملا بھی گئے پیر بھی گئے ہر شا لٹی گئی جو اگریزی چھوڑ گئے انگریزی جب جاوے گا منہ ہی رہے ہوں گے نام مراد بند کا پوتا بندے کا نہ سن لوگوں سونے کے بانڈے اپنے میٹھی نہیں توڑی دے مرضی سامنے لیا میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کو آنکھیں نیچی کرنی پڑے گی یہ راکھی آنکھیں نیچی نہیں کرے گا کسی کے چاہے عرب میں گیا چاہے ادھر جگہ جاتا ہوں کسی کا کار نہیں ہوں سونے سے ویسٹ کے مٹی میں نہیں بننے اس کو کہتے ہیں خودی ہی اس برف کی زبان بزرگوں کی زبان میں استغنا اسلام کی ارے بے نیازی کے نام آتا ارے گستاخی کا ایک مسئلہ آیا سکون وہ اپنا کچھ مسئلہ ضروریاز کٹاج کر اخبار ایسا جو نصاب بنانے والے ان سے غلطی ہو گئی قلم تلک کیا ہے اخبار ایسا بھرنے کا کلم تھی غلطی کدی مسٹر جنا کے خلاف نہیں ہوئی کدی لیاقت خان کے خلاف نہیں ہوئی کدی سر سید کے خلاف نہیں ہوئی کدی صدر یوگ کے خلاف نہیں ہوئی کدی بھٹو کے خلاف نہیں ہوئی کدی جنرل ریا کے خلاف نہیں ہوئی بھرمی کا یہ قلم کسی تھان سے نہیں تلکیا کتی کا پوترا تیرا جدو بھی تلکیا یا خدا کے خلاف تلکتا ہے یا رسول کے خلاف تلکتا ہے کتی کا پوترا کشتی دیا بچا کشتی دیا بچا کشتی کہنا بھی کشتیاں کی بےزتی ہے من تو سمجھے میں توہین کر رہا ہاں میں کیا کشتی دیا بچا کسی کے خلاف نہیں تھوڑی گلتی ہوتی جدو بھی ہوں اللہ رسول کے خلاف چلے بول بنا بول بڑی پابندی دیتے ہیں تاکہ فرونوں کی حکومت کو خطرہ نہ ہو ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے لیکن مذہب برباد ہو جائے اسلام رسول نبی نبیوں کے خلیفے عمر کی ہے کیا نام ہے سبھی رین سبھی رام رام رام رام لام جو میرے ساتھ میرے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ لفظ لکھا ہو پر نہیں سکتے گل شروع کر دیتی متشابہہ دے بولنا شروع کیتا حضرت عمر کو دسیا گیا فلا من لا شریک متشابہات کرے اور مسلمانوں نے جو قدیمی روش آ رہی ہے اس کے خلاف چل چھڑی توڑ کے لیاؤ لیاؤ پیش کرو سبھی آیا گواہی پکی سی اور سنیا سر سوٹیاں بلڈیں مارنے شروع کر دیتے خون کر دیتا انہیں آخر کرس کرو جڑا کیڑا سی نکل گیا مذہب کے خلاف زبان کھولن کی اجازت پتا دیا اسلام نے مذہبی جانا یاد آتا ہے بدل کے دیش گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے اس دور کی مہاراج سفارت بدلتی ہے اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے بات اور ہے کچرے کی بات اور ہے سمندر کی بات اور کچرے کی بات اور ہے سمندر کی بات اور باہر کی بات اور ہے اندر کی بات اور میری بات کو جگہ دل میں دیجیے اور ایک اللہ کی بات اور ہے کوئی کر ہمیں والے کچوبر ہاں. ہاں، میں کہہ رہا تھا سب پریشان ہیں پریشانی کی وجہ کیا ہے منافقانہ ماحول اور نظام ہے یہ منافقت نہ ہو منافق ہمیشہ خود سے پریشان رہتا ہے کیوں جب ہم سنتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو دلیل ہو جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ والی بات تو کرے کرے جب ہم لا الہ الا اللہ والی بات کرتے ہیں قرآن رسول شریعت کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر لگتے ہیں مچا کیوں وہ مطلب بتانا میں نا اگر کسی بات کی سچے دلوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہو پاکستان بنانے والوں کی نسلوں ناچی اس کے سامنے بیٹھو اگر میں پہلے دن سے پابندی فرعونیت ہوئی یہ سمجھ آ گیا ہوں میں ذرا آنا میں پیچھے تبصرہ کرنا شروع گل کی کہ یار کیا منافرت کا سبب صرف مذہب ہے اور کوئی نہیں میں نے تو سیاست کو بھی ثابت کر دیا اور سیاست کا منافرت کا سبب ہونا اور کسی کو معلوم ہے کہ نہیں ہے اور جمہوریت یہ فسادات کا مٹھے گئے Carolina. منفرد کو رہے اقبال کہتے ہیں وہاں بھی جمہوریت کی لانت سے فساد ہے یہاں بھی جمہوریت کی لانت سے فساد ہے اقبال جمہوریت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو مذہب کو لیکن اگلی بات سنا ایک اور سبب بتاتا ہوں سیاسی بتا دیا سیاسی سیاست بہت بڑا لانتی سبب ہے ملکوں کے اوپر قتل کرا چڑتا ہے ہاں یہاں پوچھ یورپ دے برطانیہ تے جرمن دو جنگ عظیم ہوئی ہیں پوچھنا پوچھا یہ سبب سیاست سی یا مذہب مر جھ بھی نہیں ہوتا مرنا نہیں مرنا مجھے مارنے والے مر گیا معاش معاش لڑائی لڑائی معاشی منافرت منافرت کا ایک بھی ہے سچی دس M Q M M Q M Muhajir Qaumi وہ جس کا بڑا حرامی الطاف ہے الطاف حرامی جس موومنٹ کا بڑا الطاف حسین کا کراچی والا سنتے ہو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنرل ضیاء نے تیار کی تھی M Q M M Q M نو مار بات وہ مار نمارنے وہ مار دین ان دلوں نے پوچھنا دلے اور دسو اتنی لکھا بندے مر گئے مسلمان ہو ایک دوسرے کو مارے ہیں یہ مذہب کی وجہ سے مر رہے ہیں یا معاشی کھیلنے کی وجہ سے مر رہے ہیں جس کو تم ہوا دے ہوا اس کا نام کیوں نہیں اگلی بار توجہ ایک اور زبانی کیا مطلب یہ بنگالی ہے اس کی بولی بنگالی ہے مسٹر جلا نے کہا بنگالیوں کو اردو بولنا پڑے گا بنگالیوں نے کہا نہیں بولیں گے مسٹر نے کہا قومی زبان اردو ہوگی انہوں نے کہا ہم ہماری قوم بنگالی ہے ہم بنگالی بولیں گے مسٹر جنا سرکار نے فوج بھیجی پندرہ لاکھ کو قتل کروا دیا تاریخ کا منحوس بات موجود ہے میں پوچھتا ہوں پندرہ لاکھ ود میں زندگی گزاری میں ثابت کروں گا ہر فساد ہر تنظیم ہر دہشت گرد جماعت ہر منافرت پھیلانے کے اسباب تم پیدا کرتے کن کو کہتے ہیں انٹیلیجنس آئی ایس خفیہ ایجنسیاں یہ ہے حساس تمہاری تو ساری حقیقت اس میں کھول یہ کون ہے بریگیڈیئر سید احمد کے شاہ سید ہے تمہارا سچ بول رہا ہوگا directorate general I S I general ہے چھوٹا عہدہ نہیں آئی ایس آئی اگرچہ میروں حوالے دینے کی لوڑ نہیں ہوئی شیطان خان کا حشر مکس بیٹھے بیٹھے عمران خان میری زبان لگ گی مت ہے میں جناب جی نا شدار خان سرکار نے صرف پٹرول واسطے رخ کے گئے امریکہ ضرور کی بلے بلے بلے یہ جی چودھری رشید ہوں بن تھوڑے دن کرانے وہ منڈن کیا ہے بزرگ فرماتے ہیں وہ کدی بھی سابق قدم ہو کے نہیں لاڑ پہ لایا کرتے ہو لکھ لانت بڑھنے دیو ہلمیوں جی تے اندر کھ نہیں ہوتا سبھی اور دلے تھی کہنے اصل بدلا مطلب ہی شیطان کدرو ہوئے تو کرایہ دے کتے جنوب ای کرے ایٹ گاڑی پر بیٹھ کر فون کرتا میں یہاں رخ کرانا تم لے نہ ہوئے جو اس کا خادم ہے وہ ہمارا امام ہے اگر اچھ بولو بڑے کسی کو اور اور میں گھر گیا منہ آ رہا تین نہیں اللہ کے فضل کرم سیرت رسول رسول شریعت شریعت ہر ہر قدم قدم سے نال سنو یہ جواب سمجھا دینا تمہوں اگرچہ یہ خروج عن المبحث ہے جو موضوع ہے اس سے کچھ نہ کچھ ہٹ رہا ہوں لیکن بہت بڑے فائدے کے لیے ہٹ رہا اور نکال ہو جائے گا پہلے اصل نہیں سی رکھنا ہوں رکھنا میرے بزرگ میرے حضرت صاحب بچنا بننا سمجھایا میں صرف صدری سینے کو حاصل کرتا میں کسی اور جگہ کو لیکن سیرت کے رسول کا نچوڑ ہے پہلا ہے تبلیغ پھر ہوتی ہے دعوت پھر ہوتا ہے نفاذ کمرے والے کا میں چودہ سو سال سو بعد کیونکہ میں لاگو رہا پہلا لحاظ کر کے ڈر خوف لالچ دین پورا نہیں پہنچانا مجرم اللہ رسول کا دور رکھوں گے بلے با ان سے لگی نہیں پہلا فرق تبلیغ تبلیغ کی فرق ہے پورا پوچھا ارے پورا پوچھان کا کام میرے حضرت کے سوا کسی نے جو حکما کے خلاف سی وہ بھی دس جو ملافی جو پیروں کے خلاف سا اچھا، کوئی فساد فسر واؤ وا توجہ ہے میرے دوست پہلے پورا پوچھا صبر مارتے رہے پیٹتے رہے چمڑا اتارتے رہے صبر کرنا لڑنا نہیں یہ تبلیغ کے مرحلے میں یہ دو فرض ہیں کہ پورا پہنچانا تو بول رہا نہیں بولا ایک بڑا تو جانا دوسرا سبر چل بولو دو لفظوں میں قرآن نے سمجھا دیا نمبر دو دوسرا درجہ دوسرا مرحلہ دعوت دعوت میں یہ ہوتا ہے دعوت بلانا دعوت کا لفظ بلانا اس میں ہوتا ہے او لوگوں جگہ دین میرے کو سنے او ایک او سونا مدینے والا مکے چن تبلیغ فرمائی صحابہ رہے جس نے میرے آقا مدینے شریف آ گئے دعوت کا مرحلہ شروع ہویا اعلان جاری ہو گیا مکے یا کسی بھی علاقے مسلمان رہتا ہے وہ پھل مندر مدینے آنا علاقہ چھٹی آئے محمد یہ دوسرا مرحلہ ہے تیسرا نفاذ نفاذ کا مطلب ہوتا ہے اپنے غیر کافر مومن سب اسلام کے قانون کے پابند ہو کر رہیں گے کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا اس کے سامنے یہ ہے نفاذ اس کے لیے جہاد فرض ہوا ہوں سمجھ لے مرحلے ہے تین تبلیغ توجہ مل تبلی نوی لگا تبلیغ کے مرحلے میں نہ دفاع اس کو بے عزت کرانا ہے نہ اسلام آپ کو اپنی بے عزتی چاہتا کر کپڑے پھاڑ کر کے لگ رہے تھپڑ میرے مارے جو مرضی کی میں ہاتھ نہیں اٹھایا جس میں دعوت کا چاہتا ہوں سنگی جی لگ گئے ہوں یہاں بچا آپ ذمہ داری نہ اسلام اجازت دینا تو باپ کے سامنے بول رہا ہے یہ باتیں میرے باپ کی ہیں میرا استاد مجھے میرا استاد میرے ساتھیوں کو کہتا تھا میں نے تو فضل احمد کو یہ باتیں نہیں پڑھائی پتہ نہیں کہاں سے سیکھ رہی ہے تیرا باپ میرے بیان سن سن کر گاڑی میں اور سوتے ہوئے خوش ہوتے رہتے تھے اور کیا جی سہی جی سہیار میری سن رہے عظمت تھوڑے دل چ میرے حضرت صاحب وڈیا کی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں سن کے حضرت صاحب کے خلاف لوگوں کا ذہن بنتا ہے کنجرا اور کنجر ٹبر تصا سارے سکول سے ان شاء اللہ میں حق ادا کرتا رہا جتھے میں ٹر جا گا دنیا میرے حضرت صاحب کا نام لے کے اشش جی سامنے کیا جو کمرے نہ سکے وہ اگر خود بھی کرو خود کرو خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے سال ہے گل سنو وفادار ہے جی، میں حکومت میں سب جج جیسے میں چاہوں حرام آ حکومت کے خلاف اٹھنا لڑنا یہ مذہب اہل سنت میں حرام ہے ہے اور میں سن نہیں ہوں یہ سمجھ آ گئی سمجھ آ گئے پہلا مرحلہ دوسرا دعوت دعوت تیسرا پہلے مرلے دفاع پیدا ہونے کا بھی نہ میں ان کتی کے بچوں سے پوچھ رہا ہوں جا دو وہ تو ہر طرف ہر طرف جا رہا ہے تو ہر طرف تو تم پہلے تھے پھر بڑھ کے ادھر کیا لینے آئے تم ہر طرف پہلے تھے تم تو ہر طرف پہلے تھے دعوت پر کر کرتا آئے اگر بعد میں گھر ہی لوٹنا تھا تو کسی کے بچے نہ آتے لیکن سنو مت سمجھو چشتی ہمیں گالیاں دیتا ہے میں کتی کو گالیاں دے رہا ہوں وفادار آخری بات یہ حکومت کو سنانا چاہنا چاہیے گروانے سن لو گے زمیر زندہ ہے تو سناوا مریا بیٹھا لکھن دل پاوا brigadier retire Syed Ahmed Irshad general I S director general کتاب حساس ادارے اردو ایڈیشن اصل میں انگلش میں اردو میں کسی وقت سمجھ نہیں نمبر بیس یہ لکھ رہا ہے اگر اس کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو جنگل بریگیڈیئر کی سابق صدر جنرل ایوب خان کی مشہور کتاب انگلش کو اس کا نام لکھا ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں مجھے انگلش نہیں اگر اگر کسی کو آتی ہے تو دیکھ لیں انہیں لکھی اس گل کے سدر یوگ نے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک کا رہا ہے امریکہ کا کردار پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ پہلے دن سے جب پاکستان کا مطلب چلا اس دن ہاں، یہ کھلی عمران خان نے تو بالکل ہی کھلی کر عمران خان نے نہ کھلی کی یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا رہا اور وہ دوستی کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکا پاکستان کی پچاس سال لمحہ امریکی نگرانی دباؤ یا میرے پاس ہمیں قرآن بتاتا ہے ہمیں رسول بتاتا ہے ہمیں مشاہدہ بتاتا ہے ہمیں تجربہ بتاتا ہے ہمیں علم ال یقین بتاتا ہے ہمیں عین یقین بتاتا ہے ہم تو ہر طرح سے آزما چکے دیکھ چکے یقین رکھتے ہیں وہ دشمن ہے اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں تم ان کے غلام اور لڈو ہو تم سانس بھی نہیں لے سکتے اور اپنی کمان سے ڈرتی بھی نہیں لے سکتے تمہاری گانڈ کی ڈٹی ان کی اجازت سے نکلتی ہے تمہارے پیشاب کی اجازت سے نکلتے ہیں تو ہم پر کون سا کو دشمنوں سے ہم خیر کی توقع رکھیں یا دشمن ہم سے خیر کی توقع رکھ کے آئے بھول جائے اور اسی کتاب میں ہم بناتے ہیں پارٹیاں ہم بناتے ہیں لڑائیاں ہم جنرل ضیاء کے دور میں قومی موومنٹ ہم نے یہ سب ایجنسیوں کے کام ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں لڑاتے ہیں مراتے ہیں اصلے دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ارے ہر فکر فساد تمہارے گھر سے نکلتا ہے الزام چشتی جستی بھرو سوچ کر آنا سوچ بولتی بند کر دوں لہذا ہم مسکینوں کو اپنے ہاتھ پر رہنے ہمارا کام اس علاقے کے لوگ بابا جی آپ اس علاقے آپ کا نام سنا نام کیا محمد زمین صاحب کہڑا پنڈ بولو اس علاقے کے ہو گیا مولانا محمد حنیف صاحب اس علاقے کے دار سو ہے بابا جی چھوٹے سے ہو سچی دسیا بابا جی مولانا حنیف صاحب نے کدی کوئی فساد کا کو کھڑے ہو جائے سچی دس کوئی زمین نہیں کسی ٹھیکے بھائی نہیں آ پچھل کہیں دیا کروائی دیا حکومت سنا رہے حکومت والے میں جتنے بھی جاؤں گا علاقہ میرے امن کی گواہی دے گا تھی جتھے بھی جاؤ گے علاقہ گواہی ہومانہ ہونا شر کبے امن لینا ہی میں تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا مشن حق گوئی بے بار یہ تم نہیں روک سکتے تمہارا مشن فساد اور تباہی اسلام دشمنی یہ ہم نہیں تو ہمارے خدا کی طاقت تمہاری طرف متوجہ ہے تیسری جنگ جینے والی ہے ذرا بستر جلدی سے گول کر لو ہاں، اپنے اوپر شفقت کرو شفقت مہربانی کرو جلدی سے تیاری کر لو بسم اللہ